پروجیکٹ اکیڈمی جامد مادہ فزکس اس طرح میں کیا بولتے انرٹ میٹیریل جامد مادہ جامد مادے کے اندر ایک قسم کے بیکٹیریا کو ڈال دیا جائے مثلا ایک انرٹ میٹیریل کا نام بتاتا ہوں میں سلیکا فزکس کے اندر یہ نام موجود ہے سلیکا سلیکا جو ایک انٹ میٹیریل ہے ایک جامد مادہ ہے اس کے اندر ایک بیکٹیریا ایک جرسومے کو جس کا نام ای e. کولائی ہے ای e کمپاؤنڈ کی سائنس اور اس کے بعد سی او ایل آئی ای کولائی یہ ایک جرسومے کا نام ہے ایک بیکٹیریا کا نام ہے تو سلیکا نامی انرٹ مادے کے اندر ایکولائی نام کے بیکٹیریا کو ڈال دو ملا لو اور پھر اس انرٹ میٹیریل کو ایک نلکی کے اندر ڈالو یہ جو ایکولائی نام کا جرسوما ہے ایکولائی نام کا جو بیکٹیریا ہے جانتے اس کا لائف اسپین کیا ہے حیات کی مدت لائف اسپین اس کا مدت ہے حیات اٹھائیس منٹ ہے تقریباً اٹھائیس منٹ ایکولائی نام کا ماں نلکی کو ٹھنڈا کر دو تو یہ ایکولائی لائی نام کا جرسوما جس کا لائف اسپین جس کی مدت حیات صرف اٹھائیس منٹ ہے تقریباً پانچ سو سال تک یا ایک ہزار سال تک کوما میں رکھا جا سکتا ہے زندہ رکھا جا سکتا ہے سائنس نے اس بات کو بالکل واضح کر کے بتا دیا ہے یہ تو تین سو سال کی بات کہی جا رہی ہے وہاں کہا جا رہا ہے اس بیکٹیریا کو پانچ سو سال یا ایک ہزار سال تک نیند میں رکھا جا سکتا ہے جس کی لائف اسپین جس کی مدت ہے صرف اور صرف تقریباً یہی کوئی اٹھائیس منٹ ہے صاحب وہ ٹھہرے اپنے غار میں تین سو سال اور زیادہ کیا نو یہ زیادہ کیا نو کا کیا مطلب ہے اس کے دو مطلب ہیں کہ تین سو سال تک تو غار میں رہے غار سے جب باہر آئے تو اس کے بعد نو سال اور زندہ رہے اس کے بعد مر گئے ایک مطلب تو یہ ہے تین سو سال تک غار میں سوتے رہے وہ دادو چیتا اور زیادہ کیا نو کیا مطلب غار سے نکلنے کے بعد لوگوں کے درمیان آمد و رفت رہی غار میں آتے تھے بستی میں چلے جاتے تھے بیدار ہونے کے بعد نو سال تک اور زندہ رہے اس کے بعد مر گئے یہ ہے تین سو سال کے بعد نو کا اضافہ کم ایک مطلب اور بتایا ہے کہ اس میں علم الحساب کے ایک دقیق مسئلے کو واضح کیا گیا ہے علم الحساب کا دقیق مسئلہ کیا ہے کچھ شمسی ایام ہوتے ہیں کچھ کمری ایام ہوتے ہیں چاند کے دن ہوتے ہیں اور سورج کے دن ہوتے ہیں شمسی مہینے اور کمری مہینے چاند کے مہینے اور سورج کے مہینے قرآن حکیم یہ بتا رہا ہے کہ تین سو سال میں شمسی مہینوں میں شمسی سالوں میں اور کمری سالوں میں نو سال کا فرق ہوا تین سو سال میں شمسی سالوں اور کمری سالوں میں نو سال کا فرق ہوا اب ڈیڑھ سو سال میں کتنا فرق ہوتا ہے پھر پچہتر سال میں کتنا فرق ہوتا ہے ایک ایک منٹ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ شمسی اور کمری سالوں کے اندر کتنا فرق ہوا یعنی یہاں علم اور علم الحساب پہ ایک دقیق مسئلے کو بیان کیا گیا ہے آگے فرمایا گیا لہو غیب السماوات اب ابصر بھی واسمے لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا آگے بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے تین سو سال اور نو سال ایک بات ذہن میں رکھو کہ سالوں کی تعداد کا جو علم ہے اس کے بارے میں تم کو اگر کوئی معلومات حاصل ہو جائے تو تمہاری معلومات میں اور میری معلومات میں اللہ فرماتا ہے بہت فرق ہے بہت فرق ہے اس لیے کہ تمہارے علم کا دائرہ محسوسات تک محدود ہے ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھتے محسوس کرتے ہیں انہیں چیزوں کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے ہمارے علم کا دائرہ محسوسات تک محدود ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرے علم کا دائرہ عالم محسوس کے قوانین کے ساتھ ساتھ عالم غیب کے قوانین کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے میں عالم الغیب و شہادہ ہوں وہی بتایا گیا کل اللہ عالم بما لبسو لہو غیب السماوات والارض تمہارے علم کا دائرہ محسوسات تک محدود ہے اور میرے علم کا دائرہ عالم محسوس کے قوانین کے ساتھ ساتھ عالم غیب کے قوانین کے ساتھ منسلک ہے جن چیزوں کو تم محسوس کر رہے ہو ان کے بارے میں کچھ فیصلہ کر سکتے ہو ضروری نہیں کہ وہ فیصلہ بھی صحیح ہو جیسے آدمی جب تک زندہ ہے اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے کہ سامنے وہ چیز موجود ہے محسوس ہے لیکن مرنے کے بعد آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اگلے مراحل کیا ہے یہ عقل کا دائرے کار نہیں عقل کا دائرہ انسان کے محسوسات تک محدود ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوا اب عقل کا دائرے کار یہ نہیں ہے اب یہ عالم غیب کے قوانین کا معاملہ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے صرف اللہ ہی جان سکتا ہے یہ پیاری بات بتائی گئی اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا اب صرف ہی واس میں آہا کیا ہی دیکھنے والا ہے وہ اور کیا ہی سننے والا ہے یہ اپال تعجب بولا جاتا ہے ان کو اپنے تعجب دو وزن پر آتے ہیں ماں کے وزن پر اور ایک اپیل بھی کے یہاں اب بھی اپیل بھی کے وزن پر ہے اب بھی کیا ہی دیکھنے والا ہے وہ اس میں اور کیا ہی سننے والا ہے یعنی تم بھی دیکھتے ہو ایک اللہ دیکھتا ہے دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے ایک تم سنتے ہو ایک اللہ سنتا ہے دونوں کے سننے میں فرق ہے ذرا دیکھو یہاں کہتے ہیں وسیلہ ضروری ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے اور مچھلی انہیں لے کر کے سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی ہے ظلمات تم کو بوقبا تاریخیوں کے اوپر تاریخیاں ہیں ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریخی ہے پھر پانی کے تہوں کی تاریخیاں ہیں وہاں سے وہ پکار رہے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ جملہ یہ دعا تسبیح ہے اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا فلولا کا انہوں کا نا مصبین اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے یعنی یہ جملہ تسبیح ہے لا الہ الا انی کنت میرے الظالمین پڑھ رہے ہیں مچھلی کے پیٹ میں اور سن رہا ہے وہ اللہ جو عرش کے اوپر مستوی ہے انسان نہیں سن رہا ہے اللہ عرش کے اوپر سن رہا ہے سبحان اللہ عشنی کون کیا ہی سننے والا ہے ایک ہم دیکھتے ہیں اور ایک اللہ دیکھتا ہے تاریخی میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہمارے دیکھنے کے لیے شرائط ہیں جنہوں نے منطق پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ شہود کے لیے کسی چیز کی رویت کے لیے کچھ شرائط ہیں ایک تو آنکھ کا صحیح ہونا اور دوسرے آنکھ صحیح ہے تو روشنی کا ہونا آنکھ صحیح ہے لیکن روشنی ہو آدمی نہیں دیکھ سکتا اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھنا چاہ رہا ہے وہ پیچھے نہ ہو آگے ہو کئی شرائط لیکن اللہ تبارک و تعالی کے لیے دور نزدیک آگے پیچھے اوپر نیچے کسی بھی شرط کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی شرط نہیں اس کے لیے انسان من وجہ بینا ہے من وجہ اندر ہے آدمی دیکھتا بھی ہے اور آدمی اندھا بھی ہے ایسا ہے کیا مجھے خاص فاصلے سے گھڑی میں کتنا بجائے معلوم ہو رہا ہے اس گھڑی کو تھوڑا اور دور لے جاؤ نہیں معلوم ہوگا کتنا بجائے اور دور لے جاؤ گھڑی ہی دکھائی نہیں رہی اس کا مطلب یہ ہوا من وجین ہم بینا ہے اور من وجین اندھے نہیں دیکھ رہے تو اندھے ہی تو ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دور و نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا وہ جیسے دور سے دیکھتا ہے اسے قریب سے بھی دیکھتا ہے اس کے لیے قرب اور بہت کوئی معنی نہیں رکھتے وہی فرمایا گیا اب پھر بھی کیا ہی دیکھنے والا ہے وہ کیا ہی سننے والا ہے وہ آگے ٹکڑا دیکھیے گار میں تھے بتاؤ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اور پشت پنا تھا نہیں نا کسی کا وسیلہ لیا انہوں نے نہیں تو جب اصحاب کہف کا غار میں تین سو سال موجود رہنے کے بعد اللہ کے علاوہ کوئی پشت پنا نہیں تھا تو ولا شرک فی حکم ہی آدھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے دوسرا کام کیسے آ سکتا ہے دوسرا کیسے شریک ہو سکتا ہے اگر مان لیا جائے وسیلہ کسی ہستی کا تو وسیلہ کا ماننا عین شرک ہے یہ بتایا جا رہا ہے من من ولی غار میں تین سو سال موجود رہے اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ولی نہیں تھا کوئی پشت پنا نہیں تھا تو جب اس کے علاوہ کوئی پشت پنا نہیں تھا تو ولا یشری کو فی حکم ہی یاد تو اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے میں اپنے فیصلے میں وہ کسی کو کیسے شریک کر سکتا ہے فیصلے میں شریک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ فیصلہ کر لے کہ اس کی بگاڑ دینی ہے اب یہ بابا کی قبر کے اوپر چادر چڑھا رہا ہے بابا بناؤ میری اب بابا اللہ کے اوپر زور ڈال رہے کہ تو نے بگاڑنے کا فیصلہ کیا ہے میرا یہ مرید میرے قبر پر چادر چڑھا کے جا رہا ہے دیکھ اس کی بنا دے یہی ہوا نا فیصلے کے اندر شرکت اللہ نے فیصلہ کر لیا بگاڑنے کی بابا کہہ رہے نہیں بنا دے جب اس کے علاوہ کوئی پشت پناہ ہی نہیں ہے تو اس کے فیصلے کے اندر دوسرا کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے اس کے بعد دجالی فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور دجالی فتنے جس بھی روپ میں آئے جس بھی شکل میں آئے تمام فتنوں سے نمٹنے کے لیے کچھ قواعد کلیہ کچھ اصول ضابطے رولس اینڈ ریگولیشنز بتائے جا رہے ہیں فرمایا گیا وطلما من کتاب اور ابک گھروں سے فضول چیزیں نکال دو صرف قرآن کو مسلط کرو گھر کے اوپر وطلما من کتاب ربک ابک فتنوں سے بچنا ہے تو گھروں سے فضول چیزیں نکالو کتاب الہی کو داخل کرو آج ہم نے کتاب الہی کو تاکہ نسیا کے اوپر رکھ دیا ہے فتنوں کے وسائل اور ذرائع کو گھروں میں گھسا دیا ہے تو فتنے نہیں پیدا ہوں گے آج لائف اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے اسٹینڈرڈ آف لونگ کو بڑھانے کے لیے آدمی نہ حلال دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے آنے دے بائی ہک اور بائی کروک ہر چیز آیا تر گھسیٹم الٹا سیدھا سب رواج یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانے کے لیے لائف اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے جو ریس ہو رہی ہے اس کا سورس کدھر ہے یہی وہ فضول چیز ہے جسے گھروں میں ہم نے گزار رکھا ہے اور قرآن حکیم کو تاکہ نسیا کو پرکھ دیا اور اب تو قبلہ بنا دیا گیا ہے اس کو چار پائیاں مسحریاں اس زاویے سے رکھی جاتی ہے کہ قبلہ سامنے رہے لیٹے لیٹے دیکھتے رہتے قبلوں کا آپ وہی بن گیا لیٹے لیٹے رہتے تحجد کی توفیق نہیں ہے نمازوں کی توفیق نہیں ہے کتاب الہی کو تو تم نے گھروں سے نکال دیا اتنے تمہارے گھروں میں گھسیں گے نہیں تو کیا ہوگا لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں لڑکے بدماش ہو رہے ہیں لڑکیاں بد اخلاق ہو رہی ہیں لڑکے بد اخلاق ہو رہے ہیں بد اخلاقی کا سورس تو آپ نے گھر میں گھسا رکھا ہے کتاب الہی کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ کچھ اچھا رویہ نہیں ہے تو اگر فتنوں سے بچنا ہو تو پہلی چیز من کتاب ربک تمہارے رب کی کی کی کتاب جسے ہم نے تمہاری طرف ہے اس تلاوت کرتے رہو صرف تلاوت کافی نہیں ہے تلاوت کا مطلب ہم نے عام طور پر یہ سمجھ رکھا ریڈ پڑھتے رہو تلاوت کا مطلب ریڈ نہیں ہوتا انگریزی میں بلکہ اس کے لیے ریسائٹ کا لفظ آتا ہے اور ریسائٹ بھی وہ مفہوم نہیں دے پا رہا ہے بلکہ تلاوت کے مفہوم میں داخل ہے ایک چیز دوسری چیز کے پیچھے آ رہی ہو تو اس کو تلاوت کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم اگر بولیں کہ قوم بات دیگرے آئی تو ہم بولیں گے جا القوم واحد تلول آخر جا القوم واحد تلو آخر یعنی قوم کے لوگ آئے کہ بات دیگرے لفظ موجود ہے تیلام واؤ کا مادہ موجود ہے اس کا مطلب یہ کہ زبان سے قرآن کو پڑھو اور اس کے پیچھے ایک چیز آئے یعنی دل سے سمجھو دماغ سے سمجھو اس کا مطلب تلاوت کے مفہوم میں فہم بھی داخل ہے سمجھنا بھی داخل ہے صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے اب آج تو تعویذیں لکھی جا رہی ہیں نہ جانے کیا کیا سلوک کیا جا رہا ہے قرآن حکیم کے ساتھ عجیب بات یہ ہے سورہ یاسین میں فرمایا گیا کہ یہ کتاب زندوں کے لیے آئی تھی لیون من کا نہ اس کتاب کے ذریعے زندوں کو ڈرائے زندوں کو ڈرانے کے لیے آئی تھی اسے مردوں کے لیے پڑھا جاتا ہے مر جاتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے اور مرنے لگے تو جان آسان کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے بتائیے جو کتاب روح بن کر آئی تھی زندگی بن کر آئی تھی اور قرآن حکیم کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورا میں بیان فرمائی ہے وہ کزالی کا روحن میں نمرینا اے ہمارے رسول ہم نے آپ کی طرف کتاب نہیں کتاب کی شکل میں روح وہی کی ہے روح بدن کے اندر اگر روح نہ آئے بدن متحرک نہیں ہو سکتا تو یہ کتاب نہیں ہے یہ روح ہے روح جو سوسائٹی سے اپنے اندر لے آئے سوسائٹی زندہ ہو جائے جو فرد اسے اپنی زندگی ملے فرد زندہ ہو جائے جو ملک اسے اپنی زندگی ملے ملک زندہ ہو جائے اور جس فرد کی حیات سے قرآن حکیم نکل جائے فرد مردہ ہے سوسائٹی سے نکل جائے سوسائٹی مردہ ہے اسی طرح ملک سے نکل جائے ملک مردہ ہے آج ملک میں جتنے انتشار ہیں قرآن حکیم کو نکال دینے کی وجہ سے جب تک قرآن حکیم کے قوانین نافذ نہیں کیے جائیں گے کہیں بھی امن و امان پیدا نہیں ہو سکتا یہ یاد رکھ لیجیے فتنے وہاں موجود رہیں گے تو قرآن کو پڑھو اور سمجھو یہ پہلی شرط ہے فتنوں سے بچنے کے لیے دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے دوسری چیز دوسری چیز بعد میں بتائی جا رہی پہلے یہ کتاب جو نازل کی گئی اس کی صفت ایک بیان کی جا رہی ہے پہلی صفت لام بدی بلی ہی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا چودہ سو سال ہو گئے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ایک زیر زبر کا فرق نہیں کیا جا سکا ہے تبدیلی نہیں کی جا سکی کتنی آوازیں اٹھی سلمان رشدی نے سیتانک ورسز لکھے سیتانک وسیز نامی کتاب لکھی تسلیمہ نسرین نے کتاب لکھی اس نے مطالبہ کیا کہ قرآن کے اندر کچھ ایسی آیتیں جو ذات پات کی باتیں کرتی ہیں قرآن سے ان آیتوں کو نکال دینا چاہیے کیسی کیسی آوازیں اٹھی آج تک کوئی تبدیلی ہوئی تمام شور و شغب کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا قرآن کا لا مبدل علی کلیمات ہی اس کے کلمات کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ اس کے کلمات ایسے قوانین پر مشتمل ہیں جن قوانین کو کسی بھی دور میں چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ چیلنج کر سکتا ہے کیا یہ لو کورٹ چیلنج کر سکتی ہے فیصلہ ہو گیا لام بدل کلیمات ہی اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے بدل ہی نہیں سکتا تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی اس کے اندر اور دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے تم کہہ رہے ہو ہمیں مارا جا رہا ہے تم کہہ رہے ہو ہمیں جلایا جا رہا ہے تم کہہ رہے ہو ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے اور غیروں کا رونا رو رہے ہو کہا جا رہا ہے اسے ملتحد بنا لو اپنا قرآن حکیم کو تمام فتنوں سے بچ جاؤ گے تمام پریشانیوں سے بچ جاؤ گے تمام شورشوں سے بچ جاؤ گے شرط یہ ہے کہ قرآن حکیم کو اپنا ملتحد بنا لو کا لفظ یہاں بہت بڑا فلسفہ بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے ملتحت جانتے کون سے لفظ سے مشتق لحد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو یہ معاملہ درپیش ہوا کہ آپ کو صندوقی قبر میں رکھا جائے یا کی قبر میں اس وقت دو طریقے کی قبر کھودنے والے صاحب کرام مدینہ میں موجود تھے ڈھونڈا گیا تو حضرت ابو طلحہ مل گئے وہ لہدی قبر کھودتے تھے یعنی صندوقی بنانے کے بعد قبر کے ایک طرف صندوق بنا دینا اندر صندوق کے اندر صندوق قبر کی ایک سائڈ میں اسی کو لہد کہتے ہیں اس کو پہلے لکڑیوں سے بند کیا جاتا ہے لاش رکھنے کے بعد اور اس کے بعد پھر اوپر مٹی برابر کر دی جاتی ہے یعنی لکڑیاں رکھنے کے بعد اوپر سے اگر کوئی صندوقی شکل والی قبر میں جھانکے تو مردہ دکھائی نہیں دیتا چھپ گیا ایسے ہی قرآن حکیم ملتحت ہے فتنے پیچھا کر رہے ہوں شورشیں پیچھا کر رہی ہوں آؤ قرآن حکیم ملتحد ہے اس کی لاہک میں آ جاؤ آغوش میں آ جاؤ چھپ جاؤ گے اوپر سے فطرے تمہیں دیکھ ہی نہیں سکیں گے تم فطروں میں مبتلا کیسے ہو سکتے ہو وہ لفظ لایا گیا ملتحد جو مشتق ہے ولند نہیں ملتحدا اور قرآن کے علاوہ کوئی ملتحد ہے ہی نہیں قرآن کے قلعے میں آ جاؤ تمام فطروں سے محفوظ رہو گے اور ایک نقطہ یہی بتا دوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں قرآن میں مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی قرآن حکیم میں کہیں بھی مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے صرف قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے اگر تمہیں حفاظت مقصود ہے تو قرآن کے قلعے میں آ جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے جی صاف کہہ دیا گیا ان ہن حافظ ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں تم کو اپنی حفاظت چاہیے تو ہم نے جس چیز کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے اس کے قلعے میں آ جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے اللہ کھا رہے ہیں چاروں طرف وجہ اس کی یہی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے یہ قرآن کی تین صفتیں بیان کی گئی ایک تو یہ وہی الہی ہے دوسرے اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں تیسرے یہ ملتحد ہے تمام فتنوں سے بچنے کے لیے تو پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کو لازم پکڑو فتنوں سے بچنے کے لیے دوسری چیز فتنوں سے بچنے کے لیے وسبر نفس قبا البینا شی دون يُرِيدُونَ وَجْهَا اور اپنے آپ کو جمائے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں نیکوں کی صحبت اچھے لوگوں کی صحبت صحبت کا اثر ہوتا ہے یہاں تک کہ جہاں ماحول گرم ہوتا ہے آدمی کا مزاج گرم ہوتا ہے ماحول پتھریلا ہو آدمی کا دل بھی پتھر جیسا ہوتا ہے جہاں کا ماحول سرد ہوتا ہے آدمی کا مزاج بھی سرد ہوتا ہے سادی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے گلستہ میں وہ ابتدائی کلاسز میں پرسین کی وہ بک پڑھائی جاتی ہے گلستا نام کی ہے لکھتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلاوے سے تو مستم وہ گفتا منگلے ناچیز بودم وہ لیکن مدت باپر نشستم جمالے ہم نشی درما نفر کر وگرنا منہوما خاکم کی ہستم کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ہاں گیا میں نے کہا کہ ذرا دور سے آیا ہوں نہانے کی ضرورت ہے کہا کہ ہمام میں جاؤ اور یہ مٹی لیتے جاؤ اب آج کل کی طرح تو طرح طرح کے سوپس تو تھے نہیں صابن وغیرہ تھے نہیں نہانے کے لیے خاص قسم کی مٹی استعمال کی جاتی تھی مٹی لے کر کے جب ہمام میں داخل ہو تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی حیرت زدہ ہو گئے کہنے لگے کہ میں نے مٹی سے پوچھا کہ بدو گپتم کی مشکل میں نے مٹی سے پوچھا تو مشکل ہے ازبو یا دلاوے میں تیری دلاوے خوشبو سے مست ہو گیا ہوں تو مٹی نہیں لگتی مٹی کے اندر ایسی خوشبو کا وہ گفتہ تو مٹی کہنے لگی وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم کہنے لگی کہ میں ایک ناچیز مٹی تھی وہ لیکن مدت بابل نشستم لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں جمال ہم نشی درمن اثر کر وغیرہ منہما خاکم کی ہستم میرے دوست کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ہے ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں یہاں بتایا گیا کہ پہلی چیز کتاب الہی کی تلاوت اور اس کی اشاعت اس کی ترویج اس کو سمجھنا سمجھانا اور دوسرے نیکوں کی صحبت اور نیک لوگ کون ہیں بتایا گیا ہر لوگ نہیں نیک ہوتے وہ جو مزار بنا کر کے خان بنا کر کے اس میں گھسے رہتے ہیں وہ لوگ مراد نہیں ہیں کون لوگ ہیں ان کی صفت بیان کر دی گئی الدین دینی نے جو صرف اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب ہی سے دعا مانگتے ہیں یا دعون دعا کے دو معنی آتے دعا المسئلہ اور دعا العبادہ یعنی عبادت کا مفہوم ہوتا ہے دعا کا اور دعا کا ایک مفہوم ہوتا ہے مسئلہ سوال کر رہا یعنی وہ مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی کرتے ہیں اور عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے وہ رکو کرتے ہیں تو اللہ کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے وہ مصیبت میں پکارتے ہیں تو اللہ کے لیے بیٹا مانگتے ہیں تو اللہ سے بیٹی مانگتے ہیں تو اللہ سے مصیبت میں پکارتے ہیں تو صرف اسی کو یہ صفت جن کے اندر ہے ان کو اپنا دوست بناؤ وہ اہل اللہ ہیں ان کو اپنا ہم نشین بناؤ ہم صحبت بناؤ وسب نفس کا صبح شام کا مطلب ہمیشہ استمرار کے لیے آتا ہے کہتے ہیں صبح شام کام کرتا رہتا ہے یعنی ہمیشہ کام کرتا رہتا ہوں یعنی والا شی کا لفظ استمرار کے لیے دوام کے لیے آئے اور دوسری سی بت یوری تجھا پہلا عقیدہ بیان کیا گیا عقیدہ صحیح ہے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمل بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ عقیدہ کبھی عمل سے جدا نہیں ہوتا عمل کیا ان کا یوری دون وجہ اللہ کا چہرہ بس ڈھونڈتے رہتے ہو اللہ کا چہرہ ڈھونڈتے رہتے کیا مطلب وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یعنی اللہ کی پسند اور ناپسند اپنے ہر کام کے اندر دیکھتے رہتے ہیں یہ مطلب ہے یوری ال روجا کا آج ہمارے جتنے بھی دوست ہیں کیا اس طریقے کے ہیں جن کا عقیدہ ایسا ہو جو اس قرآن حکیم کی آیت میں بتایا گیا یا ان کا عمل ایسا ہے جو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں بیان کیا گیا تو ایسے لوگوں کو تلاش کرو ان کو اپنا دوست بناؤ جو اپنے عمل میں اللہ کی مرضی اور نامرضی کا خیال رکھتے ہیں اور عقیدہ ان کا کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور دیکھو ایک بات یاد رکھو ولا تادو دیکھو ان سے تمہاری آنکھیں نہ ہٹیں دوست بنا لیا تم نے کچھ اچھے لوگ تھے جو صرف اللہ سے مانگتے تھے اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی مرضی اور نامرضی کا خیال رکھتے تھے اس طرح زندگی گزار رہے تھے تمہاری نگاہیں ان سے نہ ہٹیں نگاہیں ان سے کیوں ہٹیں گی ایک وجہ ہے اس کی کیا ترید زینت الحیات لائف دیکھ کر کے دوسرے لوگوں کو دیکھا رہے اس نے بینگلو بنا لیا اور یہ میرے ساتھی انتہائی قسم کے ان کو سائیکل نصیب نہیں ہے یار یہ صحبت کے لائف نہیں ہے کہا گیا ہرگز نہیں تمہاری نگاہیں نہ ہٹیں دوسروں کا لائف اسٹیٹس دیکھ کر اس لیے کہ صحبت کے اندر اور دوستی کے اندر درار کب آتی ہے جب بیچ میں لائف اسٹیٹس کا مسئلہ آ جائے کیا کتاب ہے اللہ کیا کتاب ہے دنیا کے اندر ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے ایک ایک آیت کے اندر زندگی کا دستور واضح کر کے رکھ دے تمہاری آنکھیں ان سے نہٹ ہیں آنکھیں کب ہٹتی ہے توری تو زینت الحیات دنیا تم دنیاوی زی دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہو زینت اختیار کر سکتے ہیں آپ نہیں آپ اچھے سے اچھا بینگلو بنوائیے اچھی سے اچھی کار رکھیے اچھے سے اچھا کھانا کھائیے تو پھر یہاں کہا گیا ہے کہ تم چاہ رہے ہو دنیاوی زندگی کی زینت یہاں کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی زینت تمہارا مقصود اصلی نہ بن جائے یہ مقصود اصلی نہیں ہونا چاہیے ورنہ کون کہتا ہے بینگلو مت بناؤ کار میں مت چلو مقصود اصلی وہ نہ ہو کہ وہ پانے کے بعد اللہ تبارک کو تعالیٰ کو بھول جاؤ بینگلو بنا لیے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کار میں بیٹھ گئے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے کٹ جاؤ اور تیسری چیز وکول الحق کو مر رب اپنے رب کی طرف سے حق بات جو ہے وہ بول دیا کرو چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے یہ کام کون کرتا ہے آج دوسرے لوگ صرف گالیاں دیتے یہ کام صرف پہلے حدیث کرتا ہے آج کل الحق کو میرے رب اپنے رب کی طرف سے جو حق بات ہے وہ بیان کر دے یعنی دعوت اللہ اب تینوں کو مختصر انداز میں یوں کہہ لے تلاوت قرآن نیکوں کی صحبت دعوت اللہ یہ تین چیزیں ایجابی ہیں مثبت یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں لے آؤ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہو گے اور دجال کے برپا کیے ہوئے فتنوں سے مشابہ اور جو فتنے ہمارے سامنے آئیں گے اگر یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں ہیں تو ہم اس فتنے سے نمٹنے کے لیے کافی ہوں گے تو تین چیزیں ہونا اور تین چیزیں نہیں ہونا قرآن حکیم بتاتا ہے کہ صرف ایک چیز سے بتی نہیں جلتی وہاں ایک نگے کے اندر ہونا تین چیزیں نہیں ہونا تین چیزیں کون سی نہیں ہونا آگے دیکھیے اللہ فرما ہے ولا تو تیر من اب پلنا پل ان کی اطاعت مت کرنا ان کے پیچھے مت لگنا ان کو دوست مت بنانا ان کی اطاعت مت کرنا ان کی بات مت ماننا ان کے نقش قدم پر مت چلنا ان کی پیروی مت کرنا ان کو دوست مت بنانا کن کو نو نپی پہلی چیز جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے آپ دیکھو کتنے لوگ ہیں جن کے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے وہ زندگی کا کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو کر کے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں ہمارے آئیڈیل آج کل ہیرو ہیں نا ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل کون ہے یہ ہیرو اللہ اکبر یہ لوگ تو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں یہ ہمارے آئیڈیل کیسے بن سکتے ہیں ان کے دلوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اگر دیکھو کہ کوئی آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہے تو کبھی بھی اس کے پیچھے مت چلنا اس کی اطاعت مت کرنا ایک چیز تو یہ ہے وہ تباہ ہوا اور اس آدمی کے ساتھ مت رہنا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو اپنی خواہشات کی پیروی کا کیا مطلب ہے جو بھی کام کرتا ہو دوڑ دھوپ کرتا ہو ہر کام کے اندر وہ یہ دیکھتا ہو کہ اس سے میری خواہش پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی شریعت کیا بول رہی ہے ہمیں نہیں دیکھنا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں نہیں دیکھنا میری خواہش پوری ہو رہی ہے کہ نہیں اس کی تگو دو کا سارا محور یہ ہو اپنی خواہشات کی تسکین اگر ایسا آدمی نظر آئے جس کی تگو دو کا محور صرف خواہشات کی تسکین ہو خواہشات نفس کی تسکین ہو تو ایسے آدمی کی اتباع نہ کرنا اور تیسرا آدمی جس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہو فروت یا مفرد کے معنی میں حد سے تجاؤ کوئی چیز حد سے اعتدال سے بڑھ جائے تو اس کو کہتے یہ چیز مفرد ہے اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہو سکتی ہے یعنی افراد زندگی کے ہر معاملے میں پایا جا سکتا ہے اگر معاشی زندگی میں پایا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں معاشی زندگی میں افراد اگر پایا جائے تو سود رشوت مثال کے طور فار ایگزامپل معاشی زندگی میں اگر افراد ہو تو سود یا رشوت اور اگر سیاسی زندگی میں آ جائے افراد تو اقتدار کا غلط استعمال اللہ ہو یہ نیتا لوگ کیا کر رہے ہیں افراد میں مبتلا ہے ان کا معاملہ پروت ہے یعنی سیاسی زندگی ان کی اس طریقے کی ہے کہ اقتدار پا کر اقتدار کا غلط استعمال کر رہا ہے تو معاشی زندگی میں افراد آئے تو سود اور رشوت ان تمام چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی سیاسی زندگی میں اگر افراد آ جائے تو آدمی اقتدار کا غلط استعمال کرتا ہے افراد اور اگر دینی زندگی میں مذہبی زندگی میں افراد آ جائے تو آدمی بداتی بن جاتا ہے بدات میں مبتلا ہو جاتا ہے دیکھو قرآن و حدیث کے باہر جو کچھ ہے وہ سب بدا تھا گیارہویں شریف چہلم شریف تیجا شریف نہ جانے کتنے شریفوں کو ایجاد کر لیا گیا ہے یہ سب کیا ہے یہ در حقیقت دینی زندگی کے اندر اور مذہبی زندگی کے اندر افراد ہے تو دیکھو کہ کسی آدمی کا معاملہ مفرت ہے حد اعتدال سے نکلا ہوا ہو افراد میں ہو تو کبھی بھی ایسے آدمی کو اپنا دوست مت بنانا تین چیزیں کرنا ہے تین چیزیں نہیں کرنا ہے اگر یہ تین چیزیں تم کر لو تین چیزوں سے بچ جاؤ تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہو اور دجال کے فتنوں سے مشابہ جتنے بھی فتنے زندگی کے کسی بھی شعبے میں تمہارے سامنے آئیں گے سب سے نمٹ سکتے ہو اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر داوانا الحمد للہ رب العالمین بہت ساری باتیں رہیں گی خاص خاص چیزیں تو ابھی خزر کا واقعہ کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعہ ہے نہ جانے کتنی عبرتیں کتنی نصیحتیں کرنین کا واقعہ یا ماجوج کا واقعہ وسیلہ عجیب بات ہے سورہ کریمہ کو کس پر ختم کیا گیا معلوم ہے وسیلے کے رد پر وسیلے کے رد پر ختم کیا گیا وسیلے کا رد اور اتنا بہترین رد ہو ہی نہیں سکتا کل نکل رہا بلائیے نظر آئیں گے سے ہرا بھرا رہے گا ایور گرین رہے گا کتنی بڑی بات کہی ہے اور تو مسلمان ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر دو دوستوں میں سے غیر مسلم ہوتا ہے تو مذاق کے موڈ میں ہی صحیح کبھی کبھی اس کے عقیدے کے اوپر بھی حملہ کر دیتا ہے یا اپنے دوست کے کسی موقف سے متفق نہیں ہے تو اس موقف کے اوپر موقع پا کر کے تنقید کرنے سے باز نہیں آتا کافر دوست کو یہ معلوم ہے خدا کے منکر اور مذہب بیزار دوست کو یہ علم ہے کہ میرا یہ مسلم دوست قیامت کے حقوق کا قائل ہے فوراً اس کے اس عقیدے کے اوپر چوٹ کرتا ہے سن لے میرا یہ باپ کبھی تباہ نہیں ہوگا بادہ یہ بیدو کے معنی ہلاک ہونا تباہ ہونا جیسے کہ امر کلثوم کے قصیدے کا ایک شیر ہے کہتا ہے نسمت ظالمینا بالا نبید نبیدالمینا ہم کو ظالم کہا جاتا ہے حالانکہ ہم ظالم نہیں ہیں لیکن ہم ظالموں کو چھوڑتے بھی نہیں اسے تباہ برباد کر دیتے ہیں دیکھیں وہی آبادا یوبیدو کا لفظ استعمال ہوا تباہ کرنے کے لیے نسم ظالمینا وما ظلمنا ولیکن نبید ظالمینا ہم ظالموں کو تباہ کر دیتے وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا قال ما اظن ان تبید ہاتھی ابدا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ باپ کبھی ہلاک نہیں ہوگا قیامت ہے آج کا وعدہ تو اسے کل پہ نہ ٹالو کل کس نے بھلا دیکھی کسے کل کی خبر ہے کچھ قیامت وغیرہ آنے والی نہیں ہے اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کچھ قیامت ویامت آنے والی نہیں ہے یہ بھی نہیں مانتا ہوں دیکھیے ایک غلط بات آدمی کو کتنی غلط باتوں کی طرف لے جا رہی ہے قیامت کا انکار کر رہا ہے اور چل تیری ہی بات صحیح نکلی قیامت آ بھی گئی یہ سب سے خطرناک جملہ ہے اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو تجھ سے اچھی حالت میں رہوں گا تو غریب کا غریب ہی رہے گا بے غریب آدمی تو ہمیشہ غریب ہی رہے گا میں جس طرح یہاں امیر ہوں اگر بفرز محال قیامت قائم ہوئی اور مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا تو اس سے اچھا انجام مجھے ملنے والا ہے وہاں بھی میں اس سے زیادہ امیر رہوں گا اور تو پٹیجر کا بٹیچر ہی رہے گا یہ غلط بات سن کر کے مسلم دوست کو برداشت نہیں ہوا یہاں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم دوست اخلاقیات کے باب میں عقائد کے باب میں عبادات کے باب میں اگر اپنے مسلم دوست کے اوپر جرح کرے تنقید کرے تو مسلم دوست کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کے تمام سوالوں کا تشفی وقت جواب دے اتنا علم ہونا چاہیے ایک مسلم نوجوان کو ایک مسلم دوست کو مسلم دوست تڑپ اٹھا کہنے لگا قال له صاحبه کہا اس مذہب بیزار دوست سے اس کے مسلم دوست نے وہ یحاورہ اس سے بات کرتا جا رہا تھا کفر بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا کہنے لگا ارے تو اس ذات کا انکار کرتا ہے اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھے انسانی شکل و صورت دی بڑی زبردست تنقید ہے کہ اچھا یہ بتا کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ باغ تیری محنتوں کا نتیجہ ہے تیری کاوشوں کا نتیجہ ہے تیرے علم کا نتیجہ ہے تیری دوڑ دھوپ کا نتیجہ ہے تیری حکمت و دانش کا نتیجہ ہے یہ خیال خام اپنے ذہن سے نکال دے اچھا یہ بتا کہ تیری تخلیق مٹی سے کس نے کی اور پھر یہی مٹی سے اگنے والی چیزیں کھا کھا کر کے تو آدمی کے بدن میں نطفہ بنتا ہے اور اسی نطفے سے انسان پیدا ہوا اور پھر آدمی کی شکل جو دی گئی دینے والا کون اور یہاں سوا کا لفظ تو قابل ہو رہے سوا کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ بنانا اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو ای بالکل برابر کرنا مینس ٹو ایون برابر کرنا ہر چیز بالکل برابر بنائی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اچھا یہ بتا کہ وہ علم و دانش وہ حکمت جس علم و دانش اور جس حکمت کی وجہ سے تو نے اس باغ کو بنایا ہے اس باغ کو ترتیب دیا ہے وہ حکمت و دانش کس نے عطا کی وہ قوت ہے وہ توانائیاں وہ سرگرمیاں تیرے اندر آئی کہاں سے اسی خالق کی ادائیں ہیں اور تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میں نے اپنے بدن کے اندر علم نہیں بھرا ہے میرے اندر میرے دماغ کے اندر جو حکمت موجود ہے تو دانش موجود ہے ہاتھوں کے اندر جو قوت موجود ہے جو توانائیاں موجود ہیں بدن میں جو سرگرمیاں موجود ہیں وہ سب میں نے خود داخل نہیں کیے کسی کی عطا ہے یہ پھر جس نے عطا کی ہے اس کا انکار کیسے کرتا ہے تو بھائی تو انکار کر تو کر ہو ربی وہ اللہ میرا رب ہے بلا اس بے ربی میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو بت پرستی کا کہیں تذکرہ ہی نہیں آیا اور یہ کون سا شرک ہے یہ سور کریمہ اپنے ہر پہلو سے بہت عجیب و غریب ہے شرک دو طریقے کا ہوتا ہے ایک شرک تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے سامنے رکو کرنا غیر کے سامنے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا مزاروں پہ سر ٹیک دینا غیر اللہ سے مدد مانگنا مورتی پوجنا مورتیوں کی عبادت کرنا ان ساری چیزوں کو ہم عام طور پر شرک سمجھتے ہیں لیکن یہاں تو بت پرستی والی شکل کا یہاں تو ککرا ہی نہیں ہے مورتی پوجا والے مزار پوجا والے غیر اللہ کے سامنے رکو اور سجدہ کرنے والے شرک کی کوئی قسم یہاں بیان نہیں کی گئی ہے تو یہاں کون سا شرک بیان کیا گیا ہے یہ شرک کی ایک ماڈرن قسم ہے ایک سائنٹیفک قسم ہے اور وہ قسم ہے کہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کر دی بس بقیہ کشمکش حیات میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اپنے قسمت کے خود معمار ہیں ہم اپنے لک کے خود بلڈر ہیں ہم اپنی تقدیر کے خود بنانے والے ہیں ہم اپنی قسمت کے معمار ہیں ہم اگر انجینئر بنتے ہیں